<laughs> جی سارے موجود ہیں ہم سبق پڑھ لیں چلیں ٹھیک ہے <clears throat> المرسل پہلے ہم نے اس سے پڑھا تھا اور اب ہم مرسل پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے کہ معلق ہم نے کہا تھا اس روایت کو کہ جس میں راوی ابتدائی سند میں محضوف ہو اور سند کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں پر صحابی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا ہے تو ابتدائی صنعت سے جب محضوف ہوگا تو معلق ہوگا اب ہم پڑھے مرسل ہوا اسم مفعول من ارسل بمعنی اطلق مفعول کا سیرہ ہے ارسل یرسل اسے جس کے معنی ہے اطلق چھوڑ دیا اس نے فکر المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براب معروف گویا کہ ارسال کرنے والا مرسل یعنی ارسال کرنے والا وہ چھوڑ دیتا ہے سند کو اور اس کو کسی راوی کے ساتھ کسی معروف راوی کے ساتھ مقید نہیں کرتا اصطلاح میں کہیں گے ہوا ما من من من آخری آخری اسنادی ہی بعد تابعی کہ مرسل کہتے ہیں کہ وہ روایت کے جس کے آخر اسناد میں وہ ہو ہو جائے جائے من آخر اسناد میں من وہ تابعی جو کہ تابعی کے بعد ہوتا ہے یعنی صحابی یعنی مرسل روایت وہ روایت ہے کہ جس کی سند کے آخر میں سے وہ حذف ہو جائے جو کہ تابعی کے بعد آتا ہے یعنی صحابی کہ شرف تاریخ سقط من اسناده الراوی یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی اسناد میں سے وہ راوی ساقط ہو جائے کون سا راوی بعد تابعی جو راوی تابعی کے بعد آتا ہے والذی بعد تابعی اور وہ شخص وہ ذات گرامی جو کہ تابعی کے بعد ہوتی ہے صحابی وہ تو صحابی ہوتا ہے وآخر الاسنادی اور سند کی آخر ہوا طرف الزی وہ وہ طرف ہوتی ہے اللجی کی صحابی جس کے جس طرف میں صحابی موجود ہوتے ہیں اس کو آخر صنعت کہتے ہیں سورت مرسل کی صورت کیا ہوگی صورت اس کی یہ ہے کہ تابعی کہہ دے یہ بات سوا ان کا نہ صغیر مترجہ بھلے وہ صغیر ہو یا کبیر ہو چھوٹا چھوٹا ہو یا بڑا ہو تابعی فضل کسی اعتبار سے سیدھا تابعی براہ راست حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی کو نہ بیچ میں لائے اور کہہ دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کزا او فعل کزا او فعل بی حضرت ہی کزا وہاں ہی صورت المسلی عند المحدثین یہ تمام صورتیں محدثین کے نزدیک ہیں کہ تابعی براہ راست حضور کی بات کو نقل کر دے کہ حضور نے یوں فرمایا یا حضور کے سامنے یوں ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا مثال ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع دیکھیے آخری راوی کون ہیں سعید بن المسیب تابعی ہیں اور وہاں وہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائے مزابنہ سے منع فرمایا تھا جی بیٹا شہید ہاں بیٹا گندگی ہاں، جی جزاک اللہ تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے منع فرمایا تھا اور تابعی فرما رہے ہیں شہید المسیب یہ فرما رہے ہیں اچھا روا حاضر حدیث آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رویہ کہہ دیں کہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدونی ان یذکر الواسطہ بین ہوا بین نبی بغیر اس بات کے کہ واسطے کو ذکر کیا جائے سعید بن مسیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فقط اسقط من اسناد هذا الحديث اخره چنانچہ راوی نے کیا کیا ساکت کر دیا اس حدیث کی اسناد میں سے حدیث کے آخر کو حدیث کے آخر سے جو آخری صنعت تھی اس کو راوی نے حذف کر دیا وہ من بعد تابعی اور وہ تابعی کے بعد والی صنعت تھی وَأَقَلُّ هَذَا السَّقَطِ أَن يَكُونَ قد سقط صحابی اور کم سے کم سقوط یہ ہے کہ اس روایت کے اندر صحابی ثابت ہو صحابی کا بیان نہ کیا جائے لیکن لیکن استعمال اس بات کا بھی ہے کہ ہو یہ بات کیا کہ قد غیره کہ صحابی کے ساتھ ایک اور بھی یعنی صحابی کے علاوہ بھی ثابت ہو جائے کیا مثلا جیسے مثال کے طور پر تابعی بھی ثابت ہو گویا کہ تبا تابعی براہ راست حضور کی روایت کو نقل فرما دیں اور بیچ میں سے تابعی کو بھی معذوف کر دیں اور صحابی کو بھی معذوف کر دیں لیکن اصل درجہ یہ ہے کہ ایک صرف راوی معذوف ہوں جو کہ صحابی ہیں اور یہ ہوگی مرسل تو گویا کہ انتہائی صنعت میں سے اگر محضوف ہوگا تو مرسل ابتدائی صنعت میں سے محضوف ہوگا تو معلق اچھا المرسل هو المرسل عند المحدثين میں وہ جو میں نے ذکر کیا تھا مرسل کی صورتوں میں سے وہ وہ صورت ہے جو کہ محدثین کے نزدیک ہے یعنی یہ سب میں نے جو ماقبل میں بیان فرمائی ہے یہ تو محدثین کے نزدیک مرسل اسے کہتے ہیں امل المرسل عند الفقهاء فخا فاعم من ذلك عام ممن ذالب لیکن فقہ اور اصولیین کے نزدیک جو ہے مرسل زیادہ عام ہے اس والی تاریخ سے جو میں نے بیان کی ہے فائن بس ان کے نزدیک کیا تاریخ ہے ان کل منقطع مرسل ہے جن کا وجہ انکتا انقطاع چاہے وہ انقطاع کسی بھی طریقے پر ہو کہیں بھی ہو درمیان میں ہو شروع میں ہو آخر میں ہو کہیں بھی انقطاع آ گیا سند میں بس مرسل ہو گئی فہذا مذہب الخطیب اور امام جو خطیب بغدادی ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے حکم ہو المرسل في ضعيف مردود لفقد شرطا شرطا لفقده من شروط بابا جہاں اپنی ایک شرط کے مفقود ہونے کے مرسل جو ہے وہ اصل میں تو ضعیف بھی ہے اور مردود بھی ہے یعنی اردو والا مردود نہیں عربی والا مردود یعنی اس کو رد کر دیا جاتا ہے اور وہ شروط کون سی تھی شروط المقبول جو مقبول حدیث کی شرائط میں سے کسی بھی شرط کے فوت ہو جائیں گے اور وہ شرط کیا ہے وہ وہ اتصال صنعت صنعت اگر متصل نہیں ہے تو ظاہری بات ہے مردود اور صنعت بھی متصل نہیں ہے اور پھر جو ہاں جو جس کو حذف کیا ہوا ہے بیچ میں وہ, وہ, وہ اس کے بارے میں جہل بھی ہے ولی جہلی بحال الراوی المحذوف محذوف راوی کے حال سے جہالت بھی ہے لاحتمالی ان یکون المحذوف غیر صحابی بوجہ اس احتمال کے کہ کیا پتا کہ وہ محذوف صحابی کے کوئی علاوہ ہو اگر تو وہ معذور صحابی ہوگا پھر تو حرض نہیں ہے لیکن اگر کیونکہ اب معذوف ہے تو ہمیں کیا پتا حال نہیں معلوم نا جہل ہے تو اگر یہ صحابی نہ ہوا کوئی اور ہوا تو پھر تو معاملہ زیادہ خطرناک ہے ضعیف اور ایسی صورتحال میں پھر احتمال ہو جائے گا کہ یہ ہے وہ بڑی ضعیف کو کہلائے گی علما لیکن علماء من المحدثین وغیرہم اختلفو فی حکم المرسل یہ تو تھی فقہا کے نزدیک لیکن جو محدثین ہیں وہ مرسل کے حکم میں اختلاف کرتے ہیں اور اور اس سے دلیل پکڑنے کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں فقہا اور اصولیین سے لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر من في السند کیونکہ اس یہ جو نو ہے انقطاع کی یعنی سب سے آخر میں تابعی کے بعد کا انقطاع یہ مختلف ہے من ای انقطاع ہر ایسے سے جو کہ مختلف ہے دوسرے قسم کے انقطاع صنعت کے اندر اس سے یہ یہ انقطاع مختلف ہے کیوں ساخت امن ہو کیونکہ اس روایت کے اندر جو شخص ثابت ہو رہا ہے جو شخصیت ثابت ہو رہی ہیں غالباً عمومی طور پر غالب اعتبار سے ما یقون صحابین یہ وہ ہیں جو کہ صحابی ہیں بس صحابہ تو کلو صحابہ کے ہوں اور صحابہ سارے عدول ہیں لا لاضو معرفت ہی ان کی عدم معرفت نقصان ہی نہیں دے گی اگر کسی صحابی کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں بھی ہے تاریخ میں بس اتنا ہو جانا کہ صحابی ہے تو بس یہی کافی ہے اس انقطاع کے اندر انقطاع جو ہے وہ آخر صنعت سے بعین طور ہو رہا ہے کہ اب تابعی کے بعد تو صحابی ہی ہے کیونکہ حضور سے بیان کرنے والے تابعی تو ہو نہیں سکتے جب حضور سے جب حضور سے سن لیا دیکھ لیا تو تو صحابی بن کے تابی نہ رہے اب جب صحابی کا انقطاع آ گیا تو اب اب خیر ہے کیونکہ صحابی کا منقطع ہونا کسی وجہ سے ہاں اگر صحابی ہے ہی نہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ صحابی ہے ہے وہ الگ بات لیکن معلوم ہو کہ یہ صحابی لیکن منقطع ہو گئی ہے تو بات صحیح کہلائے گی اقوال العلماء المرسل ثلاثه اقوال بہرحال مجموعی طور پر علماء نے کے اندر جو ہے وہ تین قسم کے اقوال کو بیان کیا ہے ضعیف مردود لہٰذا عند جمہور محدثین وہی بات ہے جمہور محدثین کے نزدیک مردود اور ضعیف اور کثیر میں نصاب اصولی بلف اور اصولی اور فقہا میں سے بھی ایک کثیر تعداد نے یہ کہا ہے وحجت ہا الائی اور ان کی دلیل یہ ہے حبل جہل الحال راوی کہ اس میں راوی محضوف کے حال سے جہل ہے یہ احتمال یہ یقین غیر صحابی توجہ اس احتمال کے کہ کہیں وہ غیر صحابی نہ ہوں لیکن دوسرے کیا کہتے ہیں صحیح یقصد جو بھی صحیح بھی ہے نہ صرف صحیح بلکہ اسے دلیل بھی پکڑی جا سکتی ہے اندل تین کی ابو حنیفہ و مالک و احمد فی المشہور عام جو ان کے مشہور قول ہے اس کے مطابق وطائفة من العلماء بشرط ان يكون المرسل ثقاتا اور اکثر علماء کے طائفے کے نزدیکی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مرسل ثقہ ہو مرسل کون ہے مرسل وہ تابعی ہوگا جس نے صحابی کو بیان نہیں کیا اور سیدھا حضور کو بیان کر دیا تو وہ مرسل تابعی ہے اگر وہ تابعی سکھا ہیں تو پھر صحیح بھی ہے اور احتجو بھی بھی ہے احتجو بھی بھی ہے ولا یرسل الا عن ثقه اور نہیں ہو سکتا ارسال کرنے والا مگر ثقہ ہی فحجتهم اور دلیل ان کی یہ ہے کہ ان التابعی ثقه لا يستحل ان يقول کیونکہ سکھا تابی جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ اس اس کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ کہہ دے فراہ راست کہہ دے کہ قال رسول اللہ حضور نے یہ فرمایا تھا اللہ مگر جب تک اس نے کسی سکھا سے نہیں سنا ہوگا یعنی صحابی سے نہیں سنا ہوگا لیکن سکھا ہی سے نقل کرے گا نا ہم نے اس کو سکھا کیوں کیسے مان لیا جب مان لیا کہ یہ سکا ہے تو لا محالہ اس کی سقاحت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے سنا بھی سفا ہی سے ہوگا ورنہ وہ نقل ہی نہ کرتا اگر آپ نے ایک آدمی کی بات ایک ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں یہ سچا ہے تو پھر اس کی بات کو بھی تو سچا ماننا ہوگا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی کو کہہ دیں سچا ہے لیکن اس کی بات سچی نہیں ہے تو پھر تو آدمی سچا نہیں ہے جب ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ تابعی میں نے اپنی پورے غور و خوص کے بعد پوری تسلی کے بعد کہہ دیا کہ یہ تابعی سفا ہے تو پھر اس نے سنا بھی ہی سے ہے جبھی نقل کیا اگر غیر سکا سے سنا ہوتا تو نقل ہی نہ کرتا آگے جی قبول ہو بھی شروع ہوتی شروع کہ اس کو قبول کریں گے یعنی صحیح اس کو کہیں گے لیکن شروع کے ساتھ کچھ شرطیں ہم لگائیں گے وہاں جائیں گے اور یہ امام شافی کے نزدیک ہے بابا اہل میں فحاضی شروع اور باتن چار کرتے ہیں یہ سلاست فی راوی تین ہوں گی راوی کے اندر جو کہ مرسل ہے راوی المرسل واحد فی الحدیث المرسل اور ایک اس حدیث مرسل کے اندر ہوگی ایک شرط ویلے کا حاضر شروع اب ہم آپ کو یہ شروع پیش کرتے ہیں بیان کرتے ہیں یقون المرسل من کبار تابعین ارسال کرنے والے کبار تابعین میں سے ہونے چاہیے وَإِذَا سَمَّا مَنْ أَصَلَ عَنْهُ سَمَّا ثِقَةً جب سنائیں اس آدمی جب بیان کریں اس آدمی کے بارے میں جس نے ارسال کیا ہے ان سے سنما سے قطن تو وہ سکہ کا نام لیں کیا مطلب ای ایزا سوئل عن اسم راوی اللذی حضفہو کہ جب ان سے سوال کیا جائے راوی کے نام کا وہ راوی کہ جس کو انہوں نے حذف کر دیا ہے مرسل نے حذف کیا نا ایک راوی جب اس کے بارے میں سوال کیا جائے <coughs> فَإِنَّهُ يَذْكُرُ اسْمَشْتَ سِنْسِ فَتِنْ تو وہ نام لے سکا سا اب کیوں کی ہے وہ بات کی بات ہے <coughs> لیکن وہ سکھا شخص کا نام لے لے uh, Mm. جی ایسے یہ صحابی سے اگر ستا نہیں ہوگا یعنی جب صحابی کا نام آئے گا پھر تو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ ستہ نہیں ہوں گے تو لیکن اگر وہ کسی اور تابعی کا نام لیتے ہیں لے لیتا ہے لیکن وہ بھی ستا ہے تو پھر ہم اس تابعی سے پھر اگلا سوال کریں گے وہ ہمارا صحابی کا نام دیں گے تو احتیاطاً یہ شرط بھی شامل کر دی <coughs> یہ بات سمجھ میں آ گئی نا اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی سارے کے سارے سکھا ہیں لیکن ایک شرط احتیاط انداز بھی ان کیس اگر صحابی نہیں ہوگا تو پھر سے وہ فکا کا ہی نام لے لے گا آگے اگلے کسی تابعی سے اگر سنا ہے تو تو بھی وہ سکا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مرسل کے اندر ضروری نہیں کہ صحابی مضوی کو ممکن ہے کہ ایک بھی منسلک ہو جائے تو پھر وہ تبا تابی اگر تابی کا نام لے دے جو کہ سکھا ہے تو پھر ہم حدیث کو آگے چلا لیں گے تیسری شرط وعیدہ شورک الحفاظ المامون لم یخالفو کہ جب حفاظ اس حدیث میں مشارکت کر لیں وہ حفاظ جو کہ معمون ہیں یعنی جو کہ سکھا ہیں جو کہ جو کہ صحیح ہیں جن کے جن کا حج جزاک اللہ بکی <coughs> ای ان الراوی المرسل ضابط تام الضبط یعنی وہ راوی جو کہ مرسل ہیں وہ ضابط بھی ہو تام الضبط بھی ہو تیسری شرط دوبارہ دیکھیے گا وَإِذَا شَارَكَهُ الْحَفَاظِ الْمَأْمُونُونَ لَمْ يُخَالِفُوهُ جب اسی حدیث مرسل کو <clears throat> وہ حفاظ جو کہ معمون ہیں یعنی صحیح حفاظ حدیث ہیں جب وہ بھی اس حدیث میں شریک ہو جائیں یعنی بیان کرنے لم لمبی تو پھر تو اس حدیث کی مخالفت نہ کریں <clears throat> یعنی مخالفت نہ کریں سے کیا مطلب یہ حدیث جب وہ بیان کریں تو یہ حدیث یہ نہ ہو کہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر تو پھر تو ہم چونک جائیں گے نا کہ یہ صحابی ہم مرسل حدیث بھی مرسل ہے اور جب دوسرا حافظ حدیث اسی صنعت کے ساتھ بیان کرتا ہے تو حدیث کچھ اور ہے آگے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے گڑبڑ ہے لیکن اگر مخالفت نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی دوسری صنعت کے ساتھ بھی یہ بات ایسی ہی آ رہی ہے دوسری صنعت کی بجائے دوسرے فقاضی حدیث بھی اس کو ایسے ہی بیان کر دیں اي ان الراوي المرسل ان الراوي المرسل ضابط تام الضبط بحيث اذا شارطه کہ وہ اس طرح مرسل راوی جو ہے وہ اتنا ضابط اور تام الضبط ہو بین طور کہ اذا شارطه کہو جب روات الضابطون دیگر ضابط روات اس سے اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اسی حدیث کو بیان کرنے میں یوافقون علی روایتی تو وہ بھی اسی کی روایت کی موافقت کر رہے ہوں چوتھی شرط وَأَن يَنْزَمَّ إِلَى هَذِي شُرُوطِ سَلَاسَةِ وَاحِدٌ مِّمَّا مَّا اور پھر ان شرائط کے ساتھ ایک اور تیسری ان تین شروط کے ساتھ ایک اور شرط جو ہے وہ بھی منظم ہو جاتی ہے وہ حدیث کے بارے میں ہے وہ کیا ہے من کہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہو کسی اور طریق کے ساتھ بھی مسندن یا اب ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مل جائے کافی ہے او یوروا من وجہ آخر مرسدن ارسلہ من اخذ العلم عن غیر رجال مرسل کہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہو کسی اور طریقے کے ساتھ مرسل مرسل ہی بیان کیا گیا ہو لیکن اس میں چین آف اور اور ہوں ارسلہ اس کو مرسل بیان کیا ہے من اس شخص نے کہ اخذ العلم جس نے علم حاصل کیا تھا عن غیر رجال المرسل الاول مرسل اول کے رجال کے علاوہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے یعنی اب یہ حدیث دوسرے طریق سے بھی مرسل آئی ہو لیکن دوسرا طریق وہ نہ ہو کہ وہ, وہ, وہ سیم چین آف نیریٹرز نہ ہو ان کے اساتذہ اور ہوں وہ اور ترامزہ ہوں اور شیوخ ہوں اور اساتذہ ہوں یہ اور ہوں لیکن دونوں آگے جا کر مسل کرنے کر دیں آگے جہاں بھی بدلنا ہے اس جگہ پر جا کر وہ بھی مسل ہو جائے اگر ایسی روایت آ جائے تو تو بھی ٹھیک ہے او قول صحابی یا یہ روایت کسی صحابی کے قول کے موافق ہو صحابی نے کہیں قول اپنی اپنی مجلس میں کوئی بیان کی ہو بات اور وہ قول موافق ہو رہا ہو حدیث کے گویا کہ حدیث کی انٹرپریٹیشن صحابی کر رہا ہو مرسل حدیث کی اگر وضاحت صحابی کر رہا ہو اور وہ وضاحت میچ کر رہی ہو اس مرسل حدیث کے ساتھ تو وہ مرسل بھی قابل اعتماد ہو جائے گی او یفتی اکثر اہل علم یا پھر اکثر اہل علم اس کے اقتضاء پر فتویٰ دیتے ہیں اس کے مقتضیات پر یعنی اس حدیث سے جو بھی کنکلوژ نکل رہا ہے اس کے مطابق مفتیان اہل علم جو ہیں اہل ہے جو مفتیان کرام ہیں وہ اس کے مقتضا کو کے مطابق فتویٰ دیتے ہوں تو بھی سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث واقعی صحیح ہے اگر سے مسلح تو اہل علم حضرات اس کے مطابق اور اس کے موافق جو ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں ان تینوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے فیضا حاضر شروع جب یہ شروع متحقق ہو جائیں گی تبین صحت مخرج المرسل ومما ہو تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی مرسل کا مرسل حدیث کا مخ... کے مخرج یعنی اس کا ابتدا یا اس کی اس کی بنیاد یا اس کی اصل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی وما عزد ہو اور جو اس کے عزدی بنیاد ہی کو کہتے ہیں وہ انا ہوا صحیحان اور یہ کہ یہ دونوں یعنی وہ حدیث جو کہ مرسل تھی اور پھر اس کے موافق دوسری حدیث یا وہ حدیث آ, آ, اور اس کے ساتھ ملنے والی دوسری احادیث جو کسی دوسری روایت سے آئی وہ دونوں صحیح کہلائی جائیں گی اگرچہ وہ دونوں مرسل ہوں گی لیکن ہم دونوں کو صحیح کہیں گے لو آراز حدیث صحیح اگر ان دو مرسل حدیثوں کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث معارض ہو جائے گی طریق واحد کسی ایک طریق سے یعنی وہ صحیح حدیث کا ایک ہی طریقہ ہوگا اس کے چین آف ایک ہی ہوں گے صرف لیکن اس کے مقابلے میں مرسل ہے جس کے اندر دو چین آف ہیں تو ہم کیا کریں گے رجحنا ہما علیہ ہم ترجیح دے دیں گے ان دو مرسل حدیثوں کو علیہ اس ایک صحیح حدیث پر جس کا طریق واحد ہے بتعدد الطرق اس مرسل کے طرق متعدد ہیں اس وجہ سے لیکن یہ کس وقت کریں گے اذا تعذر الجمع بینہما جب اس صحیح اور ان دو مرسل کے درمیان جمع ہونا ان دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ کرنا معذور ہو مشکل ہو کہ وہ بالکل اپوزٹ ہو یا اس کے اپوزٹ ہو اگر دونوں کا مقتضا آپس میں جمع نہیں ہو سکتا پھر ہم مرسل والی دو حدیثوں کو جو مختلف طریق سے طرق سے آئی ہیں ان کو ہم اس پر ترجیح دے دیں گے ويمكن توضيح هذه الامور التي ينبغي ان ينضم باحث منها الى شروط الثلاثه السابقه مما يلي ويمكن ان امور کی جو کہ ان کی توضیح اس طریقے سے کی جائے کہ کے جن کے لیے مناسب یہ ہے کہ واحد منہا ان میں سے ایک واحد ایک ایک شرط جب منظم ہو جائے پھر شروع فی تھا تین شروط کے ساتھ یعنی ایک شرط ان تینوں کے ساتھ ملنی تھی نا ان تینوں میں سے تو اس کو اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ حدیث مرسل جمع حدیث مسند تو یہ صحیح ہو جائے گی یا حدیث مرسل حدیث مرسل اس کو بھی صحیح کہیں گے حدیث مرسل قول صحابی یہ بھی صحیح حدیث مسل خطبہ اکثر اکثر العلماء یہ بھی صحیح تو وہ چار الف با جیم دال ان میں سے حدیث مرسل کے ساتھ کوئی ایک بھی چیز مل جائے گی تو وہ صحیح کے حکم میں آ جائے گی یہاں تک بات سمجھ میں آگے آگے چلیں جی مسل صحابی صحابی کا احسال کسے کیا ہوتا ہے وما اخبر به صحابی عن قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم او فعله ولم يسمعه او يشاهده اما لصغر سنه او تاخر اسلامه او غیابه او غیابه اچھا مرسل صحابی کی مرسل وہ ہے کہ اخبر به صحابی کہ صحابی نے کسی حدیث کے بارے میں خبر دی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قول کے بارے میں یعنی حضور کے قول کو ارشاد فرماتے ہوئے صحابی نے خبر دی یا حضور کے کی ولم لیکن کیا ہوا کہ لم صحابی نے حضور سے سنا نہیں او یا حضور کو دیکھا نہیں ملاقات نہیں کی اما کیما نہیں یا تو ان کے سنے پیدائش کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہ نہیں سنا اس لیے کہ آپ بہت چھوٹے تھے یعنی جس حضور کا انتقال ہوا اگر وہ صحابی جو ہیں وہ پانچ سال کے تھے دو سال کے تھے تین سال کے تھے تو نہیں سنا او تاخر اسلام ہی ہے اسلام میں بعد میں داخل ہوئے حضور کے انتقال کے بعد وہ صحابی اسلام میں داخل ہوئے یا خیر وہ پھر صحابی نہیں بن سکتے لیکن ایسا ہوا کہ حضور سے ملاقات تو ہوئی لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے You don't know. I know how to. Okay. لیکن پھر بھی صحابی نہیں بنتے ویسے تو او غیاب اچھا اس کو دیکھتے ہیں ابھی او غیابی ہی یا پھر ملاقات ہوئی ہی نہیں سیدھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی فمن حاضر نوعی احادیث اور اس قسم کے اندر جو احادیث ہیں ان کی وجہ لی صحابہ صحابہ کا چھوٹا ہونا زیادہ ہاں آگے خود نے بیان فرما دیا کہ صحابی کی عمر کا چھوٹا ہونا جو ہے نا وہ اس نو کے حادیث میں زیادہ ہے کیونکہ اگر ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر تو صحابی نہیں ہو سکتے نا اگر سنا ہی نہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی بالکل دیکھا ہی نہیں یا اسلام میں بعد میں داخل ہوئے ہیں تو پھر تو صحابی نہیں بن سکتے جیسے کہ ابن عباس و ابن زبیر وغیرہ نام اچھا حکم مرسل صحابی مرسل صحابی کی مرسلات کا حکم کیا ہے القول صحیح المشہور الذي قطع به الجمهور کہ مشہور اور صحیح قول جس پر جمہور جو ہیں وہ وہ ہیں جس کو انہوں نے صحیح سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ انه صحیح صحیح بھی ہے اور محتجم بھی, بھی ہے لان روایت لان روایت الصحابہ عن التابعین ناظرۃ اس لیے کہ صحابہ صحابی کا تابعی سے روایت کرنا یہ تو بہت شاز و نادر ہے نادر ہے یعنی بہت قلیل ہے ایسا بہت ہی کم ہے کہ صحابی نے تابعی سے روایت کیا تابعی تو صحابی سے روایت چلے گا لیکن صحابی کا تابعی سے بہت کم و ایزا اور لیکن اگر اگر ایسا ہو جائے کہ صحابی نے تابعی سے روایت کیا ہو بج جنوا تو وہ اس کو بیان ضرور کرتے ہیں کہ میں نے تابعی سے یہ سنا يُبَيِّنُوا پھر اگر کسی صحابی نے بیان نہیں کیا وقالو اور یوں کہا قال رسول اللہ کہ حضور نے یوں فرمایا ہے فالاصل تو پھر اس کا اصل یہ ہے کہ انہم من صحابی آخر کہ انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہے یہ وحذف الصحابی لا یذر اور صحابی کا حذف ہو جانا یا صحابی کا حذف کرنا یہ نقصان دہ نہیں ہے اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا اس صحابی کا صحابی کو حذف کرنا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ہم کما تغل کرنا پڑ چکے ہیں کہ صحابی سے یہ امکان ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے کسی غلط وجہ سے کسی صحابی کو بیچ میں بیان نہیں کیا کہ حدیث تھی نہیں اس لیے نہیں بیان کیا یا اپنی صنعت کو حضور سے قریب کرنے کے لیے غلط بیانی کے لیے ناوز باللہ یہ سب چیزیں صحابی سے نہیں ہیں ہاں البتہ وہ اپنی کسی جلدی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے انہوں نے بیان نہیں کیا اور اپنی طرف سے بھی منسوخ کرتے ہوئے بس یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کو نقل کر دیا تو یہ مرسل صحابی کی مرسل ہوگی تو گویا کہ اس سے یہ بات سمجھنے آ گئی کہ صحابی کی مرسل اس وقت بنے گی جب اس نے کسی آگے صحابی سے سنا ہے کیونکہ اگر صحابی سے سنا ہوگا تو وہ آگے بیان کرے گا تو اب اگر کوئی ایسا شخص جس نے حضور کی زیارت نہیں کی یا بعد میں اسلام میں داخل ہوا تو پھر وہ صحابی ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس کو مسل صحابی کہیں گے یہ مسل تابعی ہوگی لیکن اگر کسی شخص نے حضور کی زیارت کی ہے پھر وہ صحابی ہیں اب وہ صحابی کا مرسل یہی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے آگے صحابی سے ہی سنا ہو اور وہ ان صحابی کو آگے حضب کر دے تو یہ مرسل صحابی کہلائے گی وقیل ان مرسل صحابی کا مرسل غیری ہی فی الحکم اور ایک کمزور روایت یہ بھی ہے کہ صحابی کی مرسلات بھی غیر صحابی کی مرسلات کی طرح ہیں حکم میں وحاد القول ضعیف مردود یہ قول اتنا ضعیف ہے کہ یہ رد کرنے کے قابل ہے کہ یہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا حشر المصنفات تھی المراسیر الابی دابود المراسیر الابن ابی حاتم جامع تحصیل احکام المراسیر الابی دابود جی جی کوئی بات ہو سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ